السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس خیریت سے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو ڈسکشن شروع کی تھی that was regarding testing payroll systems کچھ ایسا ہی ہے نا ہاں اور اس میں ہم نے کنٹرول آبجیکٹیوس پڑھ لیے تھے کہ پے رول سسٹم کے یعنی کہ سیلریز اینڈ ویجز سے متعلق کنٹرول آبجیکٹیوس کیا ہوتے ہیں مختصراً ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سیلریز اینڈ ویجز ہیں وہ آتھورائزڈ امپلائیز کے لیے بنے ریٹ درست ہو بیس درست ہو یعنی کہ ریٹ جس پر اپلائی کرنا ہے اگر وہ آرلی بیسڈ امپلائیز ہیں تو آرز صحیح کیلکولیٹ ہو رہے ہوں ٹائم بیسڈ امپلائیز ہیں یعنی کہ اور اگر پیس ریٹ ویجز ان کو ملتی ہیں تو وہ نمبر آف یونٹس ٹھیک ٹھیک کیلکولیٹ ہو رہے ہوں جن پر ریٹ اپلائی ہونا ہے اور پھر یہ کہ ڈیڈکشنز بھی ٹھیک ہو رہی ہوں کم یا زیادہ ڈڈکشنز نہ اس ریمونریشن میں سے سیلری میں سے پے رول میں سے ہو رہی ہوں اور پھر ان کی ریکارڈنگ پروپر ہو رہی ہو لائبلٹیز ٹھیک ریکگنائز ہو رہی ہوں against those payroll expenses اور پھر یہ کہ یہ payroll remuneration salary wages اس ہی شخص کو ریسیو ہو رہی ہوں جس شخص کی ہیں these are the few control objective discussed earlier اب آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نیکسٹ اسٹیپ کہ کنٹرول پروسیجرز کیا ہوں گے جو اسٹیبلش کیے جائیں گے اور انفیکٹ جن کی اپلیکیشن کے بارے میں پھر ٹیسٹ آف کنٹرول لگائے جائیں گے اور ایویڈنس حاصل کیے جائیں گے سو آئیے جی دیکھتے ہیں کنٹرول پروسیجرز اس پے رول سسٹم پر یعنی کہ ویجز اینڈ سیلریز کے سسٹم پر اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے approval and control of documents کے ریفرنس میں کہ there should be return authorisation to employee اور ڈسمس اینڈ امپلائی یعنی کہ وہ جو کنٹرول آبجیکٹو تھا ہمارا کہ ہم آتھورائزڈ امپلائیز کے لیے پیرول بنا رہے ہیں اب وہاں پر یہ آبجیکٹو کیسے حاصل ہوتا ہے اگر ہم یہ کنٹرول پروسیجر اپناتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص امپلائی رکھا جائے گا اس کو امپلائمنٹ میں رکھا جائے گا تو ریٹرن امپلائمنٹ ہوگی اگر ڈسمس کیا جائے گا امپلائمنٹ سے خارج کیا جائے گا تو بھی ریٹرن ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک آتھرائزیشن ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اس امپلائی کے بارے میں جس کے لیے ویجز بننے جا رہی ہیں پیرول بننے جا رہی ہیں یہ پروسیجر ہوگا کہ ریٹرن اس کی امپلائمنٹ اور ڈسمسل ہوگی نیکسٹ کہ changes in rates of pay should be authorised in writing by an official outside the wages department اب دیکھیں ویجز ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے کہ اس نے پے بنانی ہے یہ wages department means in fact the payroll department payroll department کا کام پے بنانا ہے ریٹس ڈسائڈ کرنا نہیں ہے تو جو ریٹس کا ڈسیزن ہوگا اب یہ پروسیجر آپ بنا رہے ہیں کنٹرول پروسیجر کہ جی ہم اپنی اینٹی میں جن امپلائیز کو امپلوائے کریں گے ان کے ویج ریٹس ان کی سیلریز کے ریٹس ان کے pay scales will not be decided by the payroll department اس کے لیے نارملی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو پرسونل ڈپارٹمنٹ بھی کہا کرتے تھے پہلے کبھی وہ جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ ویج ریٹ ڈٹرمن کرے ان کی اسکلس کے مطابق پے اسکیلس ڈٹرمن کرے اب وہ ڈٹرمن کر کے ایک فائل بنا کر پے رول ڈپارٹمنٹ کو بھیج دے گا اب نا the payroll department will use information for of the payroll of the concerned employee. ٹھیک ہے نا سو یہ ایک پروسیجر کی بات ہے جس سے کہ کنٹرول ہوتا ہے نیکسٹ بات آتی ہے کہ overtime work should be authorised in advance by a manager اور سپروائزر یعنی کہ مینیجر یا سپروائزر پہلے سے ہی اوور ٹائم کے بارے میں بتا دے گا کہ جی آپ نے اس کام کے لیے اتنا اوور ٹائم کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں ریکوائرڈ اب دیکھیے اس کنٹرول میئر کی وجہ سے غلط اوور ٹائم کی کیلکولیشن سے بچ جائیں گے بھائی پہلے سے ڈیٹرمنٹ ہے کہ آپ نے اگر چھٹی والے دن آنا ہے تو چار گھنٹوں کے لیے اوور ٹائم کرنا ہے آپ نے اگر ویک ڈے میں آپ نے کام کرنا ہے تو اپنے کام نارمل آرز کے بعد آپ چار گھنٹے مزید بیٹھ سکتے ہیں ویکینڈس پہ آپ نے کام کرنا ہے تو کہ آٹھ گھنٹے کا اوور ٹائم ہم نے ڈٹرمن کر لیا ہے آپ اس اوور ٹائم سے زیادہ نہیں کام کریں گے اب ہوگا یہ کہ بات کنٹرول ہو جائے گی کہ کوئی کہہ رہا ہے جی میں نے تو جناب دس گھنٹے کام کیا ہے کوئی کہتا ہے جی میں نے تین گھنٹے کام کیا ہے آپ ایک یونیفارمٹی لے آئیں گے اور یہاں پر جو غلط بیانیاں ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گے سو وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے اوور ٹائم جو ہے پہلے سے ہی ڈیٹرمنٹ ہونے چاہیے اس کی طرف سے مینیجرس کی طرف سے یا سپروائزر کی طرف سے جن کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنا کام لینا ہے فالتو میں نہیں ایک شخص لگا ہوا ہے ٹھک ٹھک کرنے اور آپ اس کو اوور ٹائم پے کری جا رہے ہیں آپ کا سپروائزر جانتا ہے کہ اس اسکل کا بندہ کتنے گھنٹے مزید کام کر سکتا ہے یا مجھے کتنے گھنٹے سے مزید کام لینا ہے وہ مینیجر یا supervisor will determine the overtime to be work by the پھر an independent official should review the payroll and sign it اب پے رول کو ریویو کرنے والا شخص اور پھر اس کو فائنلی سائن کرنے والا شخص شوڈ بی انڈیپینڈنٹ کس سے independent of the person who is preparing the payroll کیونکہ پیرول پر کرنے میں ہو سکتا ہے کچھ خرابی ہو تو اس خرابی کو کوئی انڈیپینڈنٹ شخص اگر چیک کر رہا ہوگا تو پکڑی جائے گی نا ادروائز تو وہ خرابی رہ جائے گی اس کے اندر ہی لہذا the person who is going to check the payroll should be independent of the person who was authorise to پر دا پے رول یہ بات بھی کلیئر اب نیکسٹ پروسیجر دیکھتے ہیں ہم کنٹرول پروسیجر دیکھ رہے ہیں نا نیکسٹ بات کرتا ہے کہ the wages cheque should be signed by two signatories and agreed with the signed payroll اب A B C D F بے شمار نمبر آف امپلائیز ہیں اب ہر امپلائی کی ویجز کا جو چیک ہوگا ایک شخص سائن نہیں کرے گا دو شخص سائن کریں گے کنٹرول پروسیجر ہے تاکہ ایک شخص ہی اپنی مرضی سے سائن نہ کر دے کسی کو فیور نہ دے دے اور اس اماؤنٹ کو سائن کرے گا جو اماؤنٹ پے رول پر لکھی ہوئی ہے اور سائنڈ ہے اپرووڈ ہے لائک پے رول پر ایک شخص کی اگر سیلری ٹوینٹی تھاؤزینڈ روپیز لکھی ہوئی ہے تو چیک پر exactly twenty thousand rupees salary ہونا چاہیے اس سے کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور that cheque should be signed by two signatories control procedure next procedure کی بات کرتا ہے کہ where weekly pay relates to hours at work وہاں پر کلاک کارڈس یا آج کل کے دور میں smart cards should be used اب ان کلاک کارڈس اور اسمارٹ کارڈس کی پروپر سپرویژن ہونا چاہیے کلاک کارڈ اور اسمارٹ کارڈ تو پتا ہے نا یہ پڑھے تھے ہم نے پے رول جب کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں پڑھی تھی یاد ہے کہ جب ایک امپلائی کام پر آتا ہے تو اس کا اس کام کو شروع کرنے کا ٹائم اور پھر چیک آؤٹ کا ٹائم اس کو کام سے چھٹی کا ٹائم یہ دونوں تحریر کر لیے جاتے ہیں کارڈ پر کلاک کارڈ اور آج کل کے اس الیکٹرانک کے دور میں سویپ مشین سے کارڈ گزار دیا جاتا ہے جو اسمارٹ کارڈ کہلاتا ہے میگنیٹک اسٹریپ لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے جب اس کارڈ کو گزارا جاتا ہے تو وہ اس امپلائی سے متعلق تمام انفارمیشن ایک جگہ پر کلیکٹ کر دیتا ہے وہاں پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے کہ کتنے بجے آیا کتنے بجے گیا وغیرہ وغیرہ اس کے متعلق جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ اس کے ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں اب کہتے ہیں اس کی سپرویژن ضروری ہے یہ نہیں کہ اس نے کارڈ پہلے سے کسی کو دے کر بھیج دیا کہ یار یہ سویپ مشین سے گزروا دینا میں ذرا ٹھہر کے آؤں گا اب کارڈ پہلے پہنچ گیا اس کی حاضری لگ گئی اور صاحب زیادہ جناب آ رہے ہیں آرام سے کوئی دو چار گھنٹے کی اپنی ذاتی مصروفیات کو نبھانے کے بعد کہ انہیں پتا ہے کہ جناب کارڈ تو میرا مشین میں انٹر ہو چکا ہے وہاں پر پروپر سپرویژن ریکوائرڈ ہے کیونکہ اس قسم کے مسائل باہر لاتے ہیں تو آپ نے یہ پروسیجر تو اپنا لیا کہ کارڈ کے ذریعے سے اس کی ٹائم کو نوٹ کیا جائے گا کہ کب کام پہ آیا کب کام سے گیا لیکن کارڈ کو under supervision under control stringent control استعمال کیا جائے گا یہ بات تھی کہ اگر ٹائم بیسڈ جو ورکرز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں پے رول بنانی ہے تو کون سا کنٹرول ہونا چاہیے اب بات آتی ہے پیس ورک سسٹم جہاں پر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی کہ وہاں پر payment should only be made for work of an appropriate quality which has been inspected and approved اس کی انسپیکشن اینڈ اپروول ضروری ہے کیونکہ جس کوالٹی کا اس نے کام کیا اس کوالٹی کا کام اگر نہیں ہوگا تو اس کو وہ تنخواہ نہیں دی جائے گی وہ ویجز نہیں دی جائیں گی لہٰذا وہاں پہ سپروائزر موجود ہے اب لائک شوز فیکٹری میں piece rate based wages pay کی جاتی ہیں اس ورکر کو جو کہ سمپل پیسٹنگ کر رہا ہے سول کی پیسٹنگ کر رہا ہے اب وہ جو سول کی پیسٹنگ کر رہا ہے وہاں پر کوالٹی تو دیکھی جائے گی نا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے چکر میں ٹھیک پیسٹنگ ہی نہیں کر رہا اور وہ جوتے کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہو گئی لہذا جہاں پر پیس ریٹ بیسڈ ورکرس ہوں گے ویجز جہاں پر پر یونٹ کے حساب سے پے کی جا رہی ہوں گی وہاں پر کوالٹی پر چیک ہونا ضروری ہے پھر اب کوالٹی پر چیک کن کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سپروائزر کے لاتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کون شخص کس طرح کا کام کر رہے ہیں یہ کنٹرول پروسیجر ضروری ہے ان کے لیے جہاں پر کے piece rate based wages pay کی جا رہی ہوں گی اب نیکسٹ پروسیجر یہ ہے کہ personnel records should be kept independently of the payroll department اب یہ جو پرسونل ریکارڈ ہوں گے ہر شخص کے وہ الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوں گے اس کا تعارف میں نے بھی آپ کو کروایا کہ وہ ایک ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اب اس میں اس امپلائی کی تمام کی تمام انفارمیشن موجود ہوگی کہ کن ٹرمس پر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی کتنی مدت کے لیے امپلائمنٹ ہوئی اس کی ریٹائرمنٹ کب ہے ڈسمسل کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں اس کی انکریمنٹس کن بیسس پر ہوں گی وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام کی تمام انفارمیشن ہمیں اس پرسونل ریکارڈ کے اندر موجود ملے گی ہاں یہ personnel record payroll department میں نہیں ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور اس ریکارڈ میں جو ضروری بات ہے اس امپلائی کے اسپیسیمن سگنیچرز بھی ہونا ضروری ہیں کیوں بلا دیکھیں یہ جو اسپیسیمن سگنیچر ہیں یہی تو کل کو پھر ایویڈنس بنتے ہیں کہ جی اس شخص نے یہ تنخواہ وصول کر لی تھی اب جب پیرول ڈسبرسمنٹ کی بات آئے گی تو پیرول ڈسبرسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ دیکھیں گے نا کہ ویجز کون ریسیو کر رہا معلوم ہوگا جی کہ یہ جس شخص نے ریسیو کیے ہیں اس کے تو سگنیچر ہی ٹیلی نہیں کر رہے ان اسپیسیمن سگنیچرز کے ساتھ جو کہ اس ریکارڈ میں موجود ہیں تو پکڑا گیا اگر اسی شخص نے ریسیو کیا ہے تو اس کے سگنیچر ٹیلی کرنے چاہیے لہذا اس کے پرسونل ڈپارٹمنٹ میں اس کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں جو ریکارڈ موجود ہوگا اس اسپیسیفک شخص کا اس میں اس کے اسپیسیمن سگنیچرز ہونا بھی ضروری ہے بہت اہم پروسیجر ہے نیکسٹ جو بات آ رہی ہے وہ ہے wages supervisor should be appointed اب یہ ویجز سپروائزر کیوں ریکوائرڈ ہے اس لیے کہ وہ مختلف آترائزیشن کر سکے یہ جو ابھی ہم نے پیچھے آترائزیشن پڑھی ہیں ڈفرینٹ ڈاکیومینٹس کی ان ریٹس کی کیلکولیشنس کی اس کی ویجز کے ٹائم کی کلاک کارڈ کے ذریعے سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اسمارٹ کارڈ کے ذریعے سے جو معلوم ہوتا ہے اب ان ڈفرینٹ آترائزیشن کے لیے وہ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ ہمیں ایک wages supervisor payroll supervisor کہہ لیں ہمیں رکھ لینا چاہیے جو ڈفرینٹ چیزوں کی سپرویژن کرے اور ان کی آتھرائزیشن کرے سو یہ تو تھے پروسیجرس آتھرائزیشن اینڈ ڈاکیومینٹیشن کے ریفرنس میں اب ہم بات کرنے لگے ہیں ارتھمیٹیکل ایکوریسی کے ریفرنس میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں ارتھمیٹیکل ایکوریسی ہر جگہ ریکوائرڈ ہے بات سیلز ان وائس کی ہو بات پرچیز ان وائس کی ہو یا بات پے رول کی ہو ارتھمیٹیکل ایکوریسی تو بہرحال ریکوائرڈ ہے نا تو اس کے لیے بھی پروسیجر پھر اپنا جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر پے رول میں ہمیں ارتھمیٹیکل ایکوریسی کہاں کہاں ریکوائرڈ ہے کہ وہ اگر ٹائم بیسڈ ورکر ہے تو جتنے آرز اس کے کیلکولیٹ ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہوں کیلکولیٹ پھر ان کو جس ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے وہ ریٹ ملٹیپلائی کرنے کے بعد ریزلٹ ٹھیک دے رہا ہوں کیونکہ آپ ان آرس کے ساتھ ریٹ کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے پیپر پر لکھ تو دیتے ہیں آرس بھی ٹھیک لکھ دیتے ہیں آپ ریٹ بھی ٹھیک لکھ دیتے ہیں لیکن ڈیلیبریٹلی آپ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ٹھیک نہیں لکھتے تو ارتھمیٹیکل ایکوریسی تو ریکوائرڈ ہے نا یہاں پر پھر ہمیں ہمیں یہاں پر اب پروسیجر اپنانا ہوگا کہ ہم نے آرس ٹھیک اٹھا لیے ہم نے ریٹ ٹھیک اٹھا لیا کیا ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس ریزلٹ کو بھی چیک کرنا ضروری ہے سو so, یہاں پر ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے کلاک کارڈز اور جاب کارڈ یا اسمارٹ کارڈ کے ذریعے سے نمبر آف آرز معلوم ہوئے ہیں ان پر ہم ایک سیمپل چیک بنائیں جو کہ ہمیں بتائے گا accuracy against current rates of pay اور ان کے الٹیمیٹ ریزلٹ کے بارے میں یہ سیمپل چیک جو ہوگا اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ جو ریٹس جن ویجز کے ٹائم پر جن ورکرز کی ویجز کا جتنا جتنا ٹائم ہے اس پہ اپلائی ہو رہے ہیں وہ کیا ریزلٹس دے رہے ہیں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جی یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو یہ پروسیجر وہاں پر انٹرنل کنٹرول میں اپنایا جائے گا یہ پیرول ڈپارٹمنٹ یہاں پر ارتھمیٹیکل ایرر تو نہیں کوئی کر رہا اور نیکسٹ اسی ارتھمیٹیکل ایکوریسی میں ہمیں پیرول رول کو بھی چیک کرنا ہے for the exact calculation of deduction اب یہ کون سی ڈیڈکشن ہیں ٹیکس کی ڈیڈکشن میں نے آپ کو بتایا تھا جو بھی ہماری اسٹیچوٹری اور نان اسٹیچوٹری ڈیڈکشن ہوتی ہیں انکم ٹیکس کی ڈیڈکشن ہے سوشل سیکورٹی کی ڈیڈکشن ہے پروویڈنٹ فنڈ کی ڈیڈکشن ہے کوئی پینشن کے لیے آپ نے فنڈ کریٹ کیا ہوا اس کی ڈیڈکشن ہے بے شمار والنٹریلی بھی کوئی چیزیں ڈیڈکشن کے لیے کہہ دیتا ہے امپلائی کہ ٹھیک ہے جی یہ چیز ڈیڈکٹ کر لیں بعد میں میں آپ سے اکٹھا لے لوں گا سو ڈفرینٹ ڈیڈکشن کے ریفرنس میں آپ کی ارتھمیٹیکل ایکوریسی ہونا ضروری ہے سو بہرحال یہاں پر پروسیجر اپنایا جاتا ہے کہ اریتھمیٹیکلی کوئی ایرر نہ ہو نیکسٹ ہم کنٹرول پروسیجر لیتے ہیں اس کی اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں وہ ہے جی کہ control account should be maintain especially for the deductions اب جو ڈیڈکشن ہو رہی ہیں ان کے لیے کنٹرول اکاؤنٹ ہمیں ریکوائرڈ ہے دیکھیے کنٹرول اکاؤنٹ کا تصور آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کیا ہم کنٹرول اکاؤنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں ایک ٹوٹل اماؤنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس کے نیچے پورا ایک بیچ موجود ہوتا ہے انڈیویجل ٹرانزیکشنز کا یا انڈیویجل ریکارڈنگس کا اب بے شمار ہمارے پاس نمبر آف امپلائیز ہیں ان تمام کی پے رول بنائی جا رہی ہیں اور ان تمام کے ڈیڈکشنز کی جا رہی ہیں ان کا ہم ایک میمورینڈم ریکارڈ بنا لیں گے جس میں A B C D E F جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہوں گے ان کی individual payrolls individual deduction الگ الگ سے آ رہی ہوں گی لیکن الٹیمیٹلی تو ہمیں ٹوٹل اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے نا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں شو کرنے کے لیے ہمارے پاس سات سو امپلائیز ہے تو سات سو نمبر آف ہمارے پاس سیلری ایکسپینس کی فگرز تو نہیں نظر آئیں گی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک فگر جائے گی فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں وہ کہاں سے ہم پک کریں گے کنٹرول اکاؤنٹ سے سو وہ کہہ رہا ہے کہ جی کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے شوڈ بی مینٹینڈ ڈیڈکشن کے لیے بھی اور انڈیویجل آپ کی جو سیلریز بن رہی ہے ان کے لیے بھی سیلری پیبل جو بن رہی ہے اس کے لیے بھی بھارت آپ کو الٹیمیٹلی ایک فگر ریکوائرڈ ہے جو کہ آپ کی سیلری ایکسپینس کے طور پر انکم اسٹیٹمنٹ میں جائے گی اور لائبلٹی کے طور پر بیلنس شیٹ میں جائے گی کہ payable in terms of salary expense یا ویجز ایکسپینس اور payable to the income tax department payable to the social security department وغیرہ وغیرہ سو so, یہ کنٹرول اکاؤنٹ کی ضرورت کے ساتھ وہ نیکسٹ بات کرتا ہے کہ overall analytical checks should be carried out to highlight major discrepancy اب یہ بھی ہمیں اکاؤنٹنگ ریکارڈ سے پتا چلیں گی میجر ڈسکریپنسیز لائک ہم نے بجٹ بنایا تھا کوئی اس بجٹ کے مطابق جو پے رول کی اماؤنٹ بننا چاہیے تھی وہ نہیں ہے ہم نے بجٹ سے کم یا زیادہ سیلریز یا ویجز جو ہیں وہ انکر کر دی اب یہاں پر جو ڈسکریپنسی ہے دیٹ شوڈ بی نوٹسڈ اس کو ہم اکاؤنٹنگ ریکارڈ سے ہی پکڑیں گے نا پھر اسی طرح سے اوور ٹائم کی بات آ جاتی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اوور ٹائم اتنا زیادہ لگنا چاہیے تھا اس سال یہ اتنا زیادہ اوور ٹائم کا خرچہ کیوں نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ انالیس کریں گے آپ کو جس جس ایریا میں ویریئنس نظر آ رہے ہوں گے اب ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا لہذا یہاں پر کنٹرول پروسیجر اپنائے جائیں گے تاکہ ویریئنس کو دور کیا جا سکے اور نیکسٹ بات اس اکاؤنٹنگ پروسیجرز کے ریفرنس میں آتی ہے کہ management in fact should exercise overall review and control اب یہاں پر اس مینجمنٹ کی انوالومنٹ ڈال دی کنٹرول پروسیجرز کے لیول کی بات کر رہے ہیں کہ کیا مینجمنٹ انوالو ہے یہاں پر پے رول کی اکاؤنٹنگ میں کیونکہ ڈسکریپین جہاں پر بھی آئیں گی وہاں پر پھر ان ویریئنس کا انالیس کیا جائے گا اور کنٹرول بنائے جائیں گے تاکہ آئندہ پھر یہ ویریئنس نہ آئے اتنے زیادہ جیسے ہم نے سمجھا کہ اوور ٹائم بہت زیادہ پے ہو گیا کیوں ہوا اب یہاں پر تو مینجمنٹ نے ڈیسیزنس لینے ہیں نا ہم نے دیکھا کہ بجٹ کے ساتھ بہت زیادہ ویریئنس آ گیا کیوں آیا بھائی مینجمنٹ انوالو ہوگی سو so, یہ کنٹرول پروسیجر اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں پہلے ہم نے دیکھا ویریفیکیشن کے ریفرنس میں آتھرائزیشن کے ریفرنس میں جو ڈاکومینٹس کیے اور اب نیکسٹ کنٹرول پروسیجر جو ہوگا وہ ہے ان پے رول کی ڈسبرسمنٹس کے ریفرنس میں دیکھیں کچھ ایریاز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ویسے تو اوور آل ہر امپورٹینس ذرا زیادہ دے دی جاتی ہے جیسے کہ وہاں پر ہم نے پرچیز کے اندر پرچیز انوائس کے ایریا کو دیکھا تھا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس پر بیس کر کے آگے سارے سلسلے چل رہے ہیں اب یہاں پر ٹھیک ہے پیچھے اس کی امپورٹنٹ ہے ریتھمیٹیکل ایکوریسی امپورٹنٹ ہے کنٹرول آپ کا اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں امپورٹنٹ ہے لیکن ڈسپرسمنٹ کی جب بات آتی ہے تو بہت زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں یہاں پر اب ہم یہاں اب ہمیں ایسا کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ ہے کہ جس میں کوئی لیکیج نہ ہو جس شخص کو ویجز ملنا چاہیے وہی شخص ویجز ریسیو کر رہا ہے کوئی انتورائزڈ پیمنٹ نہیں ہے کوئی لیکیج نہیں ہے اس قسم کا کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ ہے ہمیں اب دیکھیے گا کہ اس ایریا میں ہم کس طرح کا کنٹرول پروسیجر اپناتے ہیں یعنی کہ اب ڈسبرسمنٹ کی بات آ رہی ہے ڈسبرسمنٹ کے بارے میں ذرا ایک دو باتیں پہلے سے ذہن میں رکھ لیجیے normally when we talk about disbursement تو ہم کیش میں ڈسبرس کر رہے ہوتے ہیں سیلریز ویجز نارملی ایک چھوٹا بزنس کنسرن کیش میں کر رہا ہوتا لیکن یاد رکھیے گا ایک بڑی آرگنائزیشن کبھی ہارڈ کیش میں سیلریز ویجز ادا نہیں کرتی اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اس منتھ اینڈ پر ایک خاص دن ایک بڑی وڈراول اس کو لینا پڑے گی بینک سے رسک آف تھیفٹ موجود ہے یہاں پر روبری موجود ہے یہاں پر اس روبری کا بھی رسک موجود ہے یہاں پر کیا آپ جب اتنی ہیوی اماؤنٹ بینک سے ڈرا کر کے لے کر آ رہے ہوں گے تو رستے میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے اس لیے آپ اوائڈ کرتے ہیں کہ جی ہم کیش بینک سے نکلواتے ہی نہیں ہیں سیلریز ویجز کے لیے ہم اپنے امپلائیز کو چیکس کے ذریعے سے پیمنٹ کر دیتے ہیں اب چیکس کے ذریعے سے پیمنٹ سے بھی ایڈوانس بات ایک آ گئی کہ جی ہم چیکس بنائیں اور دیں اس سے بہتر ہے کہ ہم پوری پے رول اپنے امپلائیز کی بنائیں ان امپلائیز کے اکاؤنٹ نمبر ان کی سیلریز کے سامنے لکھیں اور بینک کو بھیج دیں اس بینک میں ہم نے اپنے امپلائیز کے بھی اکاؤنٹس اوپن کروائے ہوئے ہیں لہذا بینک جو ہوگا وہ ہمارے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالے گا اور امپلائیز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا اس سے بھی ایک آسان طریقہ کار آ گیا کیش نہیں چیک نہیں رول چیٹ ہم نے بینک میں بھیج دی اوکے کافی بہتر طریقے کار نظر آتا ہے لیکن اب اس سے بھی ایڈوانسڈ ایک طریقہ کار آ گیا پے رول کی ڈسبرسمنٹ کا BACS bank automated clearing system اب یہ بیکس کیا ہے جی آپ جس بینک میں اپنا اکاؤنٹ رکھتے ہیں اسی بینک میں آپ نے اپنے امپلائیز کا بھی اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے اوکے یہ بات تو پہلے بھی موجود ہے مینول سسٹم میں جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ اور آپ کے امپلائیز کا اکاؤنٹ ہے اس بینک میں جو سافٹ ویئر آپریٹ ہو رہا ہے اس سے کمپیٹیبل آپ ایک سی ڈی ڈیویلپ کرتے ہیں جس میں کہ آپ پوری پے رول جو ہے انٹر کر دیتے ہیں اب وہ سی ڈی منتھ ہینڈ پر یا ویک ہینڈ پر یا فورٹ نائٹلی بینک کو بھیج دی جاتی ہے اب دیکھیے اگر ہم نے پیرول شیٹ بنائی تھی وہ بینک کو بھیجی تھی تو اس کی وجہ سے کیا بینک مصروف ہو گیا اس سات سو نمبر آف امپلائیز کو اپنے سسٹم میں ریکارڈ کرنے کے چکر میں سات سو امپلائیز ہے نا ہماری آرگنائزیشن کے اب اس سے ایڈوانس ہم نے طریقہ کار یہ سوچا کہ ہم بینک کو جو اتنا مصروف کر دیتے ہیں ہم ایک سی ڈی اپنی ڈیویلپ کریں اپنے سسٹم پر سارا کچھ تو ہمارے سسٹم میں موجود ہے وہ سی ڈی جو ہوگی اس سافٹ ویئر میں ڈیولپ کی جائے گی جو کمپیٹیبل ہوگا بینک کے سافٹ ویئر سے ہم نے اپنے سسٹم سے پے رول سے متعلق انفارمیشن سی ڈی میں ڈال دی اب وہ سی ڈی جا کر اس کمپیوٹر میں رن ہو رہی ہے کس کے کمپیوٹر میں بینک کے کمپیوٹر میں اب بینک نے جب اس سی ڈی کو رن کیا سمپلی اس نے انٹر کیا تو وہ سی ڈی جو ہے وہ اس سسٹم میں ایک دم سے آپریٹ ہو گئی اور اس سی ڈی کے اندر موجود سات سو نمبر آف امپلائیز کی سیلریز فوری طور پر ود ان سیکنڈس اس بزنس اینٹی کے اکاؤنٹ میں سے نکل کر ان سات سو نمبر آف امپلائیز کے اکاؤنٹس میں کریڈٹ ہو گئی دیکھیے کتنا ٹائم سیو ہو گیا آپ نے سی ڈی اپنے سسٹم پر بنائی ساری چیزیں آپ کی روٹین میں چل رہی ہیں اس سسٹم کے اندر وہ سی ڈی جب بینک میں پہنچی بینک کے سسٹم میں رن ہوئی اور فوری طور پر بینک کا ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کمپلیٹ ہو گیا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے امپلائی کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے اس کو کہتے ہیں bank automated clearing system so I T کی ترقی کے ساتھ ساتھ کام بھی آسان ہونا شروع ہو گئے اور پھر ان کے اوپر بہرحال چیکس اور بیلنسز تو موجود ہیں یہ کنٹرول پروسیجر کے ذریعے سے لہذا اب ہم جب کنٹرول پروسیجر کی بات کریں گے جس میں کہ ڈسبرسمنٹ کی بات آئے گی اس میں بہرحال کیش کی بھی ہم بات کریں گے اور ان تمام سسٹمز کی بھی بات کریں گے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے کیا بات کی جا رہی ہے سب سے پہلا پروسیجر جو اپنایا جانا چاہیے وہ ہے کہ employees should sign for end پر یا ویکینڈ پر یا فورتھ نائٹ پر whatever is the time period payroll department ایک پے سلپ بنائے گا وہ پے سلپ امپلائیز کو دکھا دی جائے گی کہ جی اس ویک کی یا اس منتھ کی آپ کی اتنی سیلری بنتی ہے do you agree if yes please do sign this slip وہ اس کو سائن کر دے گا اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے اگریمنٹ لے لیے کہ آپ کی سیلری اتنی بنتی ہے کل کو کوئی رولا نہیں ڈالے گا کہ جی میری تو زیادہ سیلری بنتی تھی مجھے آپ نے کام دے دی تو ڈسبرسمنٹ کے وقت کوئی پرابلم نہ آئے آپ نے پہلے ہی اس سے سائن کروا لیا پہلا procedure next no employee employee should be allowed to take the بھائی یہ میرا پھپھی کا پتر ہے اس کی سیلری مجھے دے دو اس چیز کا کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے آپ نے اپنی سیلری لینی ہے بس نہ ہی آپ کسی کو کہیں گے جی کہ میری سیلری کسی کو دے دو نہ ہی آپ کہیں گے جی کسی کی سیلری مجھے دے دو آپ کی سیلری ہے آپ کی ویجز ہیں only you can receive the salary اور ویجز یہ پروسیجر کیونکہ ذرا سا بھی آپ لوز کر دیں گے تو بات کہاں سے کہاں پر پہنچ جاتی ہے کہ جی اس نے بھی تو وصول کی تھی نا اس کی سیلری لہٰذا میں بھی دوسرے کی سیلری وصول کر سکتا ہوں تو مسائل کریٹ ہو جائیں گے اس لیے آپ نے ایک پروسیجر بنا دیا اسٹرکٹلی اس کو پھر فالو کیا جانا چاہیے یہی پھر ٹیسٹ آف کنٹرول کے اندر آڈیٹر جو ہے اس کو چیک کرتا ہے کہ کیا یہ آڈیٹ پروسیجر پراپرلی اپلائی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے نیکسٹ بات آتی ہے کہ when wages are claimed late the employee should sign for the wage packet and the release of the packet should be authorised اب this control procedure purely relates to the cash disbursements ویسے اس سے پچھلے والا بھی جو کنٹرول پروسیجر تھا وہ بھی کیش ڈسبرسمنٹس کے بارے میں ہی تھا اب بھی کیش ڈسبرسمنٹ کی بات ہی ہو رہی ہے یہ اسپیسیفکلی اس ریفرنس میں بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ ورکر ویج پیکٹ نہیں لینے آتا ویج پیکٹ بنا پڑا ہوا ہے وہ لینے نہیں آ رہا تو وہ جب بھی ویج پیکٹ لینے ویج پیکٹ مینس جس میں اس کی وہ سیلری پڑی ہوئی ہے کیش کی شکل میں جب بھی وہ ویج پیکٹ لینے آئے گا تو وہ پھر اس کو سائن کرے گا اور یہ جب اس کو پیمنٹ ہوگی تو آترائز ہوگا وہ پھر تبھی لے سکے گا کیونکہ اب یہاں پر ایک بڑا سینسیٹیو سا مسئلہ کریٹ ہو جایا کرتا ہے کہ اگر تو یہ پے رول ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پے بننے کے بعد کیش ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈسبرسمنٹ کا مسئلہ آیا تو بھائی کیش ڈپارٹمنٹ نے کیوں اتنا لیٹ کیا یا کیش ڈپارٹمنٹ نے پیرول ڈپارٹمنٹ کو کیش دے دیا ہوا تھا یہ پیرول ڈپارٹمنٹ نے اس کیش کو کیوں اتنا لیٹ پے کیا وہ اس کیش کا کیا کرتے رہے لہذا لیٹ پیمنٹ امپلائی بھی سائن کرے گا اور پراپرلی اس کی ریلیز بھی آتھورائزڈ ہوگی تو ریسیو کر سکے گا ناٹ اب نیکسٹ ایک اور بہت امپورٹنٹ کنٹرول پروسیجر آ رہا ہے کہ the the system should preferably allow wages to be check by the employee before the packet is open by using especially designed wage packets ایک مرتبہ ویج پیکٹ کھل گیا تو کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ویج پیکٹ انفیکٹ ایک ڈیزائنڈ پیکٹ ہوتا ہے جو اس طرح سے ڈیزائنڈ ہو کہ اس کے اوپن ہونے سے پہلے ہی پتا چل جائے کہ اس میں آپ کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے اماؤنٹ اس میں اسٹیپل کی ہو یا ون سائڈ اوپن ہو تھوڑی سی جس سے کہ وہ اس کو کچھ حد تک کاؤنٹ کر سکے ویج پیکٹ پروپرلی ڈیزائنڈ ہوگا یہ ایک عام اینولپ نہیں ہوگا اب وہاں پر ویج پیکٹ کو اوپن کرنے سے پہلے وہ جان لے کہ اس میں کتنی اماؤنٹ موجود ہے تاکہ اگر کوئی اعتراض ہے تو پہلے ہی ہو جائے ونس وہ ویج پیکٹ کھل گیا اب وہ اس کو لینے پڑیں گے پیسے کیونکہ اب وہ پیسے واپس نہیں پیرول ڈپارٹمنٹ کو کر سکتا وہ پھر کیش کو واپس کرنے کا پھر وہ پروسیجر کیش آفس کے ذریعے سے ہی ہوگا وہ پے رول کے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے نہیں ہوگا اس لیے اس کو پہلے اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ویجز اس میں کاؤنٹ ہو جائیں نیکسٹ بہت اہم بات کہ the duties of the staff should preferably be rotated during the year ایک ہی شخص سارے کام نہیں کر رہا اور نہ ہی ایک شخص ایک ہی سیٹ پر بیٹھ کے کام کر رہا تعلقات بن جاتے ہیں نا اب جب تعلقات بن جائیں گے تو ڈیفینے پھر ملی بھگت ہو جائے گی اس لیے ڈیوٹیز کو ہم روٹیٹ کرتے رہتے ہیں یہ ایک پروسیجر کا حصہ پھر یہ کہ the employee making up the pay packets should not be the employee who payroll اب یہاں پر پے پیکٹس یا چیکس یا پے رول وہ شیٹ جو کہ بینک میں بھیجنی ہے یا وہ سی ڈی جو کہ بیکس کے تحت کلیئرنس کے لیے آپ نے بینک میں بھیجنی ہے یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں اس میں کہ جس شخص نے پیرول بنائی ہے وہی شخص یہ چیز نہیں بنائے گا کیونکہ اگر اس نے پیرول غلط بنائی ہوئی ہے تو یہاں پر بھی وہ غلطی کرے گا یہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص بنائے گا تاکہ ادھر کی غلطی جو ہے وہ یہاں پر پکڑی جائے اسٹیج پر پکڑی جائے اس لیے this person should be an independent person of the processing the payroll یہ وہی جو سیگریگیشن آف ڈیوٹیز والی بات ہے یہ وہ والی بات یہاں پر آپ کو مل رہی ہے نیکسٹ بات ہم کرتے ہیں ایک سرپرائز اٹینڈنس کی کس کی طرف سے ایک انڈیپینڈنٹ آفیشل کی طرف سے کب جب وہ سیلریز پے کی جا رہی ہیں اب یہ بھی آڈیٹ پروسیجر کا حصہ ہے ابھی آڈیٹر نہیں انوالو ہوا ابھی وہی آڈیٹ کلائنٹ ہی جو ہے وہ اپنے پروسیجر کی بات کر رہا ہے کہ ہم ایک ریسپانسبل آفیشل کو بھیجیں گے جو کہ سرپرائز وزٹ مارے گا اور جو کہ دیکھے گا کہ یہ جو پروسیجر ہیں اکارڈنگلی ٹھیک ٹھیک اپنا جا رہے ہیں لہذا یہاں پر جب ایک سرپرائز وزٹ کی بات آئے گی کسی ریسپونسبل آفیشل کی طرف سے تو ڈیفینیٹلی ادھر موجود جو لوگ ہوں گے وہ احتیاط سے کام کریں گے وہ کسی ایسے مسائل میں نہیں اپنے آپ کو الجھائیں گے جو کہ کل کو ان کے لیے پرابلم کریٹ کریں ان کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی رسپانسبل شخص آ کے اس چیز کو چیک کر سکتا آبزرو کر سکتا کہ کیسے ڈسپرسمنٹس کی جا رہی ہیں اور نیکسٹ جو کنٹرول پروسیجر کی بات ہم کریں گے وہ ہوگی انکلیمڈ ویجز کے بارے میں کہ unclaimed wages should be recorded in a register اب یہ والا register should be maintained outside the payroll department جس میں کہ یہ بات ڈیفائن کی جائے گی کہ کتنا عرصہ تک یہ انکلیمڈ ویج پیکٹس ہم اپنے پاس رکھ چھوڑیں گے اور پھر کتنے عرصے کے بعد اس کو دوبارہ سے بینک میں جمع کروا دیا جائے گا اور انکلیمڈ ویجز کے ریفرنس میں ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ کیوں انکلیمڈ رہی یہ ایک پروسیجر ہے جو کہ اپنایا جانا بہت ضروری ہے سو so, ہم نے جو بات کی ابھی وہ کنٹرول پروسیجرز کی بات تھی جو کہ ہم اپناتے ہیں اس آرگنائزیشن کے لیول پر اب نیکسٹ بات آتی ہے ٹیسٹ آف کنٹرول کی اب ان میں پہلا ٹیسٹ آف کنٹرول کیا ہے جی کہ ہم سمپل ٹیسٹ لیں گے ٹائم شیٹس کا یا کلاک کارڈس کا اسمارٹ کارڈس کا اور جو بھی ریکارڈس ہوں گے اس پوائنٹ آف ویو سے for approval by the responsible official کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس میں اسپیشل اٹینشنس ہم رکھیں گے اوور ٹائم کی کیلکولیشن کی بھی یہ اب آڈیٹر انوالو ہو گیا ٹیسٹ آف کنٹرول کی جب بات آتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپروولس چاہیے جتنے بھی ریکارڈ مینٹین کیے گئے ہیں ڈاکیومینٹس مینٹین کیے گئے ہیں اوور ٹائمس کو ریکارڈ کیا گیا ہے ان تمام کی کیا اپروولس موجود تھی پھر نیکسٹ ہمارا ٹیسٹ ہوگا آتھورٹی فار پیمنٹ کے حوالے سے کن کی جو جو کیجوئل لیبرس ہوتی ہیں ان کی اسپیشلی جن کو کیش میں پے کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے ایک اتارٹی کا ہونا ضروری ہے اگر وہ اتارٹی موجود ہے تو اوکے وی آر سیٹسفائڈ ہمیں آڈیٹ ایویڈینس مل گیا نیکسٹ بات آتی ہے کہ ہم ویجز کی ڈسٹریبیوشن کو آبزرو کریں کہ جس امپلائی کو وہ ویجز پے کی جا رہی ہیں وہ سائن کر رہے پراپرلی اور پھر یہ کہ اگر وہ ویجز ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی تو وہ انکلیمڈ ویجز کے طور پر رجسٹر کے اندر ریکارڈ کی جا رہی ہیں اس چیز کا ثبوت ہم حاصل کرتے ہیں پھر ہم ایویڈینس حاصل کرتے ہیں ان پے رول ریکارڈس میں امینڈمنٹس کے ریفرنس میں جو کہ ہمیں پرسونل ریکارڈ سے مل جاتی ہیں کہ اگر کوئی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں تو کیا وہ according to the personal record ہو رہی ہیں یا کوئی من مرضی کے تحت پے رولس میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں ان کے پیچھے کیا پروپر آتھورائزیشن موجود ہے تو اس چیز کا ایویڈینس ہمیں حاصل ہونا چاہیے آڈیٹر ہونے کے لیول پر پھر ہم نیکسٹ کچھ ایویڈینس کو ایگزامن کرتے ہیں فار ایگزامپل پے رول کی کیلکولیشن کے ریفرنس میں ہمیں ایویڈینس ریکوائرڈ ہے جس میں کہ فائنینشیل کنٹرولر جو ہوتا ہے اس کے سگنیچرس بھی ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایز این ایویڈینس پھر ہمیں ایویڈینس ریکوائرڈ ہے approval of payroll by responsible officer کہ جی یہ پے رول ٹھیک ہے پھر ہم نے ایویڈینس ایگزامن کرنا ہوتا ہے of independent checks of payroll like جس میں انٹرنل آڈیٹرز انوالو ہو جاتے ہیں ان کی طرف سے ہم اس بات کی ویریفیکیشن لیتے ہیں کہ جی انہوں نے پے رول کو ٹھیک طور پر ویریفائی کیا ہوا ہے پھر ہم انسپیکٹ کرتے ہیں پے رول ریکنسیلیشنس کو پھر ہم ایگزامن کرتے ہیں for payroll expense varies کو پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کو فار رول ڈیڈکشنس اور پھر ہم فائنلی ٹیسٹ کرتے ہیں کنٹرول اوور انکلیمڈ ویجز کو سو یہ ڈفرینٹ ایویڈینس ہیں جو کہ اب آڈیٹر نے آپٹین کرنے باتیں وہی ہیں جو ٹیسٹ پروسیجر کے اندر جو کنٹرول پروسیجر کے اندر ہم نے دیکھ لی اب آڈیٹر ان کے بارے میں ایویڈینس حاصل کر رہا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیلکولیشن چیک ہو رہی ہیں ان کی جو ویریئنسیز ہیں ان کی ریزنس کیا ہیں پھر انٹرنل آڈیٹر کی انوالومنٹ اس ایریا میں ہے یا نہیں کیا انٹرنل آڈیٹر ان تمام کنٹرول پروسیجرز کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں ایکٹیو نظر آ رہا ہے یا نہیں اس کی انوالومنٹ دیکھی جاتی ہے ویجز اگر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی تو انکلیمڈ ویجز کے بارے میں پھر ویریفیکیشن لی جاتی ہیں تو یہ تمام کی تمام پھر آڈیٹ پروسیجرز ہیں جو ٹیسٹ آف کنٹرول کے تحت آڈیٹر اپلائی کرتا اور test of control I have told you earlier یہ کیوں لگائے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ جو کنٹرول پروسیجرز اپنائے گئے تھے یا بنائے گئے تھے وہ ٹھیک اپنائے جا رہے ہیں اور کنٹرول آبجیکٹیوز حاصل ہو رہے ہیں یہ تھی جی کہانی آپ کی ویجز کے ریفرنس میں یا پے رول سسٹم کے ریفرنس میں ہم نے جو ٹیسٹ آف کنٹرول اپنانے آئی گیس کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں یہ ساری باتیں جی ابھی تک ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کے ریفرنس میں جو باتیں کر چکے وہ سیل سسٹم کو ہم نے پڑھ لیا ڈیٹیل سے ہم نے پرچیزنگ سسٹم کو ڈیٹیل سے پڑھ لیا اور ہم نے پے رول سسٹم کو ڈیٹیل سے پڑھ لیا اب اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کیش اور بینکنگ سسٹم وغیرہ پہ جو کنٹرول پروسیجرز ہوتے ہیں ہمارے اور جو ٹیسٹ آف کنٹرول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بہت سینسٹیو ایریا کیش کا آپ کوشش کیجئے گا تھوڑا سا خود سے پڑھ لیں تاکہ نیکسٹ لیکچر میں جب میں آپ کے ساتھ اس ایریا کے بارے میں ڈسکشن کر رہا ہوں تو آپ کو زیادہ مزہ آ رہا ہوں باتیں سننے کا اور سیکھنے کا ٹھیک ہے جی مجھے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ